حضرت شرید بن سوید ثقفی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری والدہ نے وفات کے وقت وسیعت کی تھی کہ میری طرف سے ایک غلام آزاد کیا جائے میرے پاس ایک حبشی لونڈی ہے اگر میں اسے آزاد کر دوں تو کیا میری ذمہ داری ادا ہو جائے گی آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لے کر آؤ میں لے کر آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تیرا رب کون ہے اس نے نے کہا اللہ آپ فرمایا میں کون ہوں اس نے کہا آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آزاد کر دے یہ مومن ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار چھ سو تراسی